نصلي ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط يدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دلی سے بخاری شریف لیا دونوں جی بخاری شریف دونوں دلیا لیا ایک دفعہ محبت کے صدر شریف صلی اللہ صلی اللہ علیہ حمد و سلاد کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام تر محاسم محامد صرف اور صرف اللہ وقب اللہ شریف کے لیے ہے گزشتہ کل آپ حضرات نے سور پوہا تک کی اجمالی تفسیر سنوائی تھی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے زیر بحث اور ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورت الانبیاء یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ مکی صورتوں میں وہی مضامین ہوتے ہیں جو کئی دفعہ آپ کے سامنے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں توحید باری تعالیٰ کی حقانیت اللہ کے ایک ہونے پر دلائی قیامت کے مسئلے پر دلائی دین اسلام کی حقانیت پر دلائی لیکن اس سورہ مبارکہ کی انفرادی کیفیت اور اہمیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کافروں کی چند عقائد طرف کیا گیا کہ جہاں تک اللہ کی وحدانیت کے دلائل تھے وہاں تک فرشتوں کے متعلق کافروں کے جو غلط نظریات تھے کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں اللہ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ان کے اس فضول اعتراض کا عقلی اور نقلی دونوں طور پر اب کیا گیا ہے پھر اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ تم نے جو یہ تین سو ساٹھ بت پال رکھے ہیں یہ سارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ خدا ایک ہی ہوگا اور خدا وہی ہوگا جو سب سے پہلے ہوگا اب اتنے سارے ایک ساتھ تو پہلے نہیں ہو سکتے ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ایک دوسرے سے پہلے ہوگا اور جو رب ہوگا وہ واجب الوجود ہوگا یعنی وہ سب سے پہلے سے ہے اور پہلے رہے گا اور اس کا وجود فانی نہیں ہوگا اور اس کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کسی کی وجہ سے قائم نہیں بلکہ سارے افراد اس کی وجہ سے قائم ہیں تو یہ سوچ یہ فکر اس سور مبارکہ کے اندر بیان کی گئی دوسری بات یہ بتائی گئی اور خصوصاً توجہ دی گئی دلائی گئی کہ دیکھو اگر اس کائنات میں تین سو ساٹھ بدھ کی تم بات کرتے ہو تین سو ساٹھ گودام کی بات کرتے ہو یہ تو دور کی بات ہے اگر اس عالم کے اندر دو خدا بھی ہوتے تو اس عالم کا نظام برم برم ہو جاتا یہاں تک کہ جو نظام ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے وہ نظام پھر وہ نظام نہ ہوتا جس کے دلائل پہلے بھی گزر چکے ہیں اور یہاں پر بھی گویا کہ اس کے دلائل گزرے جا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو تمام عائد اور نقائص سے مبرہ اور منزہ ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو خدا وہ ہوتا ہے معبود وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ عابد معبود کا محتاج ہو اب تم نے تین سو ساٹھ بت بنا رکھیں گے تو تمہارے ہاتھوں کے محتاج جب تک تم ان کو تراشتے نہیں ہو تو یہ وجود میں نہیں آتے جب تک ان کو تم سنوارتے نہیں ہو تو یہ معبود نہیں بنتے جو تمہارے ہاتھوں کا دست نظر ہو جو تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہو وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتا ہے معبود تو وہ ہوگا جو کسی کا محتاج نہ ہو کسی کے ہاتھ کا دست نظر نہ ہو کسی کے ہاتھوں کا محتاج نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود میں ذاتی اختیار ہو وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ سارے ہونے میں اس کے محتاج یہ فکر اس سورہ مبارک کے کتر بیان کی گئی اور ایک بات یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی کہ دیکھو اگر اس کائنات میں تین سو ساٹھ خداؤں کی بات کرتے ہو تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر دو خدا بھی ہوتے تو دنیا کا نظام برم برم ہو جاتا اور یہاں پر ایک عقلی مثال جو مفسرین نے فرمائی وہ بھی بڑی وجہ ہے کہ جس طرح ایک عالم شمسی میں دو سورج نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر ایک وقت میں دو سورج نکل جائے تو پورا نظام درم برم ہو جائے ایک وقت میں دو چاند نکل جائے تو گردش میں ٹکرا کر گویا کہ دونوں ہی ختم ہو جائے تو گویا کہ ایک عالم شمسی میں دو سورج نہیں ہو سکتے ایک فوج کے دو جرنل نہیں ہو سکتے ایک جسم میں دو روحے جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح سمجھ لو بلا کچھ کہ ایک عالم میں دو خدا نہیں ہو سکتی اور یہ سوچ فکر پیدا کی گئی ہے کہ اللہ کا ایک ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر ربوبیت کے اس پیغام کو بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ گرو پاک پڑھ کر لیجیے سلا السلام رسول سعید پاک پڑھیں پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی نعت سردار علی سلاۃ السلام کا ایک بہت بڑا وقف نعت کس کو کہتے ہیں نعت پڑھنا بداٹ نہیں ہے میں نے بخاری کی حدیث سے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ حضرت حسان سرکار کے سامنے نعت پڑا کرتے تھے اور سرکار خود نیچے بیٹھتے تھے ان کو اوپر بٹھاتے تھے اور جب خوش ہو جاتے تو سرکار کی سرحد فلم کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں دے دیتے تھے اکثر اپنی چادر عنایت فرمایا کرتے تھے تو یہ بے شمار روایتیں گویا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا حسان نعت پڑتا ہے تو جبری اس کے پر ہاتھ رکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ بے شمار روایت گویا کے نعت سے متعلق نعت نبی پاک کے بس آپ کی تعریف کا نام ہے چاہے اس کو عربی زبان میں پڑھے جو زبان آپ کی ہو عربی میں پڑھیں گے تو معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ثواب تو ضرور ملے گا کہ نظر حاصل نہیں ہوگی ثواب تو ملے گا جیسے صلی وسلم ابدا اس سے بزرگ کلام کیا ہوگا جو سرکار کی صلاح السلام کی بار ممتاز ہیں لیکن ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جناب یہ عربی زبان ہے اس کا معنی کیا ہوگا لیکن پڑھنے سے قصیدہ بردہ اور گویا کے نبی پاک کی نسبت سے پڑھنے سے سراب تو ملے گا لیکن روح کو ایک لذت حاصل نہیں ہوتی ہے اور وہ لذت جب حاصل ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان میں اپنے کلام میں اپنے انداز میں اپنی ہم زبان اپنی مادری زبان میں سرکار کے وقت کو بیان کرے جو زبان کہہ رہی ہو دل اس کو سمجھ رہا ہو ذہن اس کو ادا کر رہا ہو اور روح سے لطف اٹھا رہی ہو تو گیا جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کے نوکس مصطفیٰ جانے ایک ہوتی رحمت مصطفیٰ رحمت کی بھی جانے فرما مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شم بزم ہدایت ہدایت کی جو بزم ہے ہدایت کی جو محفل ہے یعنی رسولوں کی جو محفل ہے ہدایت کی بزم سے مراد ہدایت کی محفل سے مراد میرے امام جو لیتے وہ رسولوں کی محفل ہے اور میرے مصطفیٰ اس کی شمع ہے محفل سے اگر شمع ہٹا دی جائے تو محفل سے مراد سارا ختم ہو جاتا ہے تو فرماتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تو گویا کہ یہ اب کوئی بندہ اگر پڑھے تو اس کے معنی کو ضرور سمجھے گا اردو زبان ہے اور جناب جو سرور پائے گا مانے کو سمجھے گا مصطفیٰ کے ایک ایک وقت کو سمجھے گا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت سے لاکھوں سلام کاش میشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت سے کچھ ہی کہیں ہاں ربا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام تو گویا کہ یہ اشعار اردو میں ہے اگر اس کو عربی میں پڑھے عربی عربی زبان والا لطف پائے گا اردو والے اردو میں لطف پائیں گے تو سرکار کی ناک کو بیان کیا گیا ہے جو اہل زبان ہو سندھی زبان ہو جو زبان اس کی ہو وہ اپنی زبان میں اس کا تلفظ کرے اپنی زبان میں گویا کہ اس کو گنگنائے اور نبی کے وقت کو بیان کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا نعت کہتے حضور کی تعریف کو کسی بھی زبان سے کیے جائے شائستہ الفاظ ہو معذر الفاظ ہو بہترین الفاظ ہو پر اور الحان سے گویا کہ طرز ایسی ہو کہ جو فسق اور فجور گانے بجانے کے طرزوں سے پاک ہو اور اس میں نبی یہ پاک کے وقت کو بیان کیا جائے تو اس پر گویا کہ اجر و ثواب ملے گا سرکار کی تعریف میں ثواب نہیں ملے گا تو کس کی تعریف میں ثواب ملے گا کیونکہ سرکار کی تعریف کرنا تو یہ اللہ کی سنت ہے نا اللہ خود مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے رفان اللہ کا ذکر میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ان اللہ ملائکت ہو بے شک اللہ تجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ درود پڑھتا ہے اللہ تیری تعریف کرتا ہے اللہ تیری نعت پڑھتا ہے ایک ہی معنی ہے درود مانا تعریف کے ہے نعت بانا تعریف کے ہے ذکر بمانا تعریف کے ہے اللہ تیری نعت پڑھتا ہے اللہ تجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تیری تعریف کرتا ہے تو جب بندہ نبی پاپ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ سارے عمل برباد ہو سکتے ہیں لیکن جو اللہ کا عمل کیا ہوا ہے بندہ اس پر عمل کرے گا تو وہ کیسے برباد ہو سکتا ہے تو گویا کہ ناک نبی پاک کی تعریف کو کہتے ہیں اب قرآن میں کہیں بھی سرکار کے وقت کو میں تو کہتا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ علی اسلام کے علی سے لے کر کے سین تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی ناک ہے پورا میرے مصطفیٰ کی ناک ہے کیونکہ کہیں پر اگر توحید کے دلائل بیان کیے گئے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے اس لیے ہاں ہاں وہ اللہ کی تعریف ضرور ہے لیکن دعوی توحید بیان کرنے والا کون ہے مصطفی توحید پر دلائل کام کیے تھے تو درجات کس کے بلند ہو رہے ہیں مصطفیٰ کے کہ سرکار کے دعوے پر دلائل مہیا ہو رہی ہے دلال بیان کیے جا رہے ہیں تو سرکار ہی کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو گویا کہ قرآن علی اسلام کے علی سے لے کر ون کے سین تک میرے مصطفیٰ کی مداح ہے میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے انبیاء کے اندر جو میرے مصطفیٰ کی تعریف تاریخ سنائی ہے وہ انفرادی ہے وہ اپنے مقام پر عرب ہے اور وہ کیا کلمات ہے ومار صلی اللہ کا اللہ علیہ کا اللہ رحمت محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اب اس مقام پر غور کریں ومارسلا کا نہیں بھیجا تجھے یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے سرکار کو یہ رحمت کس کو کہا جا رہا ہے سرکار کو وما اس کو ذرا غور کریں وما رحمت محبوب میں نے تجھے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ میرے مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی مداح کسی شخص کے متعلق وارد ہو تو وہ شخص ہی مراد ہوتا ہے غیر اس سے خارج ہوتے ہیں اگر اس میں اور لوگ بھی اگر مراد آ جائیں تو یہ سرکار کی تعریف کیسی تعریف تو انفرادیت کو چاہتی ہے تعریف تو اکائی کو چاہتی ہے تعریف تو منفرد ہونے کو چاہتی ہے تو یہاں پر جو یہ کہا گیا محبوب ہم نے تجھے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا پتا چلا یہ بس میرے مصطفیٰ کے لیے خاص ہے کیوں خاص ہے کیونکہ مصطفیٰ کی تعریف ہے تعریف میں انفرادیت ضروری ہوتی ہے یہ کریمہ سے دوسرا کوئی مراد نہیں ہے ومار صلاح کا میں نے تجھے بھیجا تو تجھ کا بنی سے مخاطب میرے نبی ہے سرکار ہے تمام مفسرین نے تمام بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے کوئی اور اشارہ نہیں ہے اگر اس سے اشارہ کوئی اور ہوتا اس میں رحمت سے مراد ولی ہوتے اس رحمت سے مراد کوئی اور نبی ہوتا اس رحمت سے مراد کوئی غور قطب عبدال مفکر ہوتا تو اس کی ترجیح اس کی الگ بات ہوتی لیکن اللہ نے سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے سرکار کی ذات کو انفرادی طور پر مخاطب کیا جب کا اللہ رحمت کہ میں تمام عالمین کے لیے خدا ہوں تو سارے عالمین کے لیے رحمت ہوں جہاں تک میری ربویت ہے وہاں تک تیری رحمت ہے تو پتا چلا اس آیت کریمہ سے کیونکہ یہ مقام مدح میں اور جو وصف مقام مدح میں مراد ہوتا ہے اس سے منظور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا انفرادی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سمجھ لیا لیکن میں اس بات پر حیران ہوں علماء دیوبند کے بڑے مفکر مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے آج میرے ذہن میں نہیں رہا فتح نہیں رہ سکا کیونکہ میں کہیں دوسری جگہ سے فوراً مسجد پہنچا ہوں ورنہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو حوالہ مجھ سے دیکھ سکتے ہیں کل بھی انشاءاللہ میں کتاب لے آؤں گا آپ دیکھیے گا مولوی رشید احمد صاحب بنگوئی فتح اور رشیدیہ میں لکھتے ہیں کسی نے پوچھا کہ ومار ص اللہ کا اللہ رحمۃ العالمین میں یہ رحمۃ العالمین سے مصطفیٰ مراد ہے کوئی بھی مراد ہے تو خود کو اندر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رحمۃ العالمین مصطفیٰ کے لیے خاص نہیں ہے اس سے مراد مولوی بھی ہے ملا بھی ہے سب ہے ہم نے کہا یہ بات کسی نے نہیں کہی قرآن کہتا ہے صلاح کا اللہ رحمت عالمین نہ تو اس سے مولوی مراد ہے نہ اس سے کوئی نبی مراد ہے اگر اس رحمت سے کوئی مراد ہے تو وہ دات مصطفیٰ ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ انبیاء رحمت نے انبیاء رحمت ہے لیکن آیت میں نہیں یہ آیت میرے مصطفیٰ کے خاص ہے وما صلاح کا اللہ رحمت للعالمین یہ بس میرے مصطفیٰ کے خاص ہے انبیاء رحمت ہیں اولیاء رحمت ہیں غور عالمین کے رحمت ہوتے ہیں لیکن انبیاء رحمت ہے مطلق نہیں میرے مصطفیٰ کی رسول ولی رحمت ہے مطلق نہیں میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے لیکن اگر کوئی پوچھے انبیاء رحمت اس کی کیا دلیل تو اس دلیل اس آیت سے نہیں پیش کی جائے گی یہ آیت میرے مصطفیٰ کے لیے خاص ہے کا اللہ رحمت العالمین اس سے کوئی اور مراد نہیں اس سے اگر کوئی مراد ہے تو مدینے کے تاجدار میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اس سے کوئی اور مراد نہیں علماء دیوبند ذرا اپنے علماء رشید احمد گنگوئی جی صاحب کے فتح کی طرف توجہ کریں کہ جو انہوں نے رحمت العالمین کو مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور میرے آقا کے وقت کو جو ایک اللہ نے میرے آقا کے انفرادی طور پر پیش کیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رب العالمین رب کی صفت ہے رحمت العالمین مصطفیٰ کی صفت یہ بتانے کے لیے آپ نے کہہ دیا اس میں انبیاء نہیں مراد ہے میں کہتا ہوں انبیاء رحمت ہے میں انبیاء کی رحمت کا انکار نہیں کرتا جو انبیاء کی رحمت کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے میں اولیاء کی رحمت کا انکار نہیں کرتا جو اولیاء کی رحمت کا انکار کرے وہ تو ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے وہ مراد نہیں یہ آیت میرے مصطفیٰ کا یہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس میں مجھے شوق نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے کوئی شخص اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے اللہ نے سب کو ہٹا کر یہ آیت صرف میرے مصطفیٰ کی میں نازل فرمائی ہے صلی اللہ ملا اب دیکھیے یہاں تک آپ سمجھے گنگوئی صاحب کا یہاں پر تسامو ہوا ہے ورنہ انبیاء رحمت ہیں اولیاء رحمت ہیں کس وجہ سے رحمت ہے میرے مصطفیٰ کی رحمت سے خیرات لے کر لیکن مطلق رحمت میرے حبیب کی ذات ہے مطلق رحمت میرے حبیب کی ذات ہے ایک دفعہ درست پڑی ایک بات یہاں پر یاد بھی رکھیں جو کسی کے لیے رحمت ہوگا نا وہ جس پر رحمت کر رہا ہے اس سے افضل بھی ہوگا ذہن میں رکھیں کیونکہ جو جو کسی چیز کے لیے رحمت ہوگا وہ چیز اس رحمت جس پر کی جا رہی ہے اس مندو سے آلہ ہوگا قرآن ہماری رحمت ہم سے آلہ ہے مسجد ہماری رحمت ہم سے آلہ ہے والدین ہمارے لیے رحمت ہم سے اعلیٰ ہے ٹھیک ہے انبیاء ہمارے لیے رحمت ہے ہم سے آلہ ہے اولیاء ہمارے لیے رحمت ہے ہمارے سے پیر و مرشید ہمارے لیے رحمت ہمارے سے بزرگان دین ہمارے لیے رحمت ہم سے آنا ہے تو یہ رحمت جو ہوگی وہ جس کے لیے رحمت ہوگی اس سے آلہ ہوگی میرے مصطفیٰ ایک کے لیے رحمت نہیں عالمین کے لیے رحمت ہے تو پتا چلا مصطفیٰ عالمین میں سب سے افضل ہے چاہے وہ لو ہو چاہے وہ کرسی ہو اور عالمین کس کو کہتے ہیں تو ابھی نتیجہ نکل جاتا ہے عالمین علماء نے لکھا سولہ ہزار عالم ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا اللہ کے علاوہ سب چیز عالم ہے بات ختم میں آپ کو سولہ ہزار پندرہ ہزار کے چکر میں کیوں ڈالوں صرف اتنا یاد رکھے اللہ کے ماں سوا ہر چیز عالم اب سوچے کتنا بڑا عالم ہے اللہ صرف عالم کے لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم مخلوق ہے اللہ خالق ہے ٹھیک ہے عالم متغیر ہے اللہ کی ذات قدیم ہے ٹھیک ہے اللہ کے ماں سوا ہر چیز عالم ہے تو اللہ کے ماں سوا میرے مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے اللہ کے ماں سوا میرے مصطفیٰ سب کے لیے افضل ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے صلاح کا اللہ رحمت عالمین محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا چاہے وہ عالم اروا ہو چاہے عالم شہادت ہو عالم برزخ ہو بھیجا رحمت رحم اب رحم کرنے کے لیے چار باتوں کا ضروری ہے ٹھیک ہے جو رحم کرنے والا ہو اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جو ذمہ نہیں ہوگا تو رحم کیسے کرے گا ٹھیک ہے جو رحم کرنے والا ہو اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے اور میرے مصطفیٰ رحمت العالمی نے اس حد سے پتہ چلا میرے مصطفیٰ حیات ٹھیک ہے اب زندہ ہونا خالی ضروری نہیں بلکہ وہ جس پر رحمت کر رہا ہے اس کے حال کا بھی اسے جاننا ضروری ہے کیونکہ اس کو حال ہی نہیں پتا چلے گا تو رحمت کیا کرے گا اس پر کیا رحم کرے گا تو خالی زندہ رہنا ضروری نہیں بلکہ دوسری بات بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ راہم ہے تو مرحوم کی نیت اس کے ساتھ کس چیز کی رحمت اس کو چاہیے کی جائے پتا چلا میرا مصطفیٰ زندہ بھی ہے لوگوں کے دل کی باتوں کو بھی پہچانتے ہیں اس حادث سے پتا چلا تیسری بات جاننے کے ساتھ خالی جاننا بھی نہیں قدرت ہونا بھی ضروری ہے زندہ بھی ہے رحم جس پر کر رہا ہے مرحوم کے حالات کو بھی جانتا ہے لیکن رحم کرنے کی طاقت نہیں قدرت نہیں ہے تو کیا وہ رحم کر سکتا ہے اور قرآن کے رحمت للعالمین محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا پتا چلا رحمت کا رحیم کا رحم کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے میرے مصطفیٰ حیات بھی ہے اور جس پر رحم کرتے ہیں اس کو جانتے بھی ہے اور رحم کرنے کی قدرت و اختیار بھی رکھتے ہیں چوتھی چیز اگر وہ زندہ ہو رحم کرنے والا زندہ ہو ٹھیک ہے وہ مرحوم کے حالات کو جانتا ہو ٹھیک ہے طاقت بھی رکھتا ہو ٹھیک ہے پھر بھی بات نہیں بنتی کا کیوں کا قریب ہونا پھر بھی ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے وہ دور کھڑا ہوا ایک کلو میٹر دور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کسی درندے نے پکڑ لیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے درندہ پکڑ رہا ہے اس کے حال سے آپ واقف ہے رحم کر سکتے ہیں اس پر آپ طاقت بھی آپ کے پاس ہے لیکن قریب نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ پہنچایا آپ نے بولے بولے اور قرآن ہے وبار صلاح کا اللہ رحمت مصطفیٰ عالم کے لیے رحمت ہے تو جو رحمت ہوگا وہ زندہ بھی ہوگا مرحوم کے گویا کے درد کو بھی جانتا ہوگا رحمت پہنچانے کی طاقت بھی رکھتا ہوگا اور رحم کرنے کے لیے قریب بھی ہوگا قرآن چاہتا ومار صلاح کا اللہ رحمت عالمی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والی مصطفیٰ قصور میری آنکھوں کا ہے آپ کی حیات کا نہیں میری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی آپ کو جلوہ دکھاتے ہیں کیونکہ اندھے کو اگر سورج کے نیچے کھڑا کر دیا جائے اور وہ دیکھ نہ سکے تو سورج کی تاباشی اور ضیا پاشیوں کا قصور نہیں بلکہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے کیوں آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو اس آیت نے فیصلہ کر لیا رحمت اب رحمت مانتے ہو اس آیت کو جو مانتا ہے چار شکر میں نے بیان کی ہے اور بالکل عقل اس بات کو مانتی ہے کہ یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہے کہ جو رحمت کرنے والا ہو وہ زندہ ہو وہ ہماری تکلیف کو جانتا ہو وہ رحم کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ ہمارے سے قریب بھی ہو اور قرآن کہتا رحمت میرے مصطفیٰ رحمت ہے پتا چلا حیات بھی ہیں مرحوم کی نیت کو بھی جانتے ہیں پتا چلا قدرت اور اصطلاحات بھی ہے اور پتا چلا ہم سے قریب بھی ہے جب تو قرآن کہتا ہے اللہ رحمت للعالمین محبوب ہم نے آپ کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ایسی رحمت اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہر ہر وقت کے لیے رحمت شیطان ابلیس کے لیے بھی رحمت تفسیر روح المعانی ہے علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک دفعہ ابلیس سے پوچھا میں کس پر رحمت ہوں اس نے کہا ہاں سگانسمہ کیسے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے مجھ پر دو فرشتے نافذ تھے میں کسی انسان کو گمراہ کرتا تو مجھے درے مارتے تھے لیکن جب سے آپ کو رحمت اللہ عالمی عطا کیا گیا تو آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا اور فرشتے مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو ابلیس بھی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ربی الاول نہ ہوتا تو رحمت العالمین کہاں چاہتے کیا خوب فرمایا مولا حسن نے تیری چہل پہل پر ہزار عید ہے ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ابلیس کو اس وقت بھی احساس ہوا جب فرشتوں نے اسے مارنا چھوڑ دیا تو کہا ہاں ہاں آج مصطفیٰ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ ملا لو فرشتے گویا کہ ابلیس کا عقیدہ تھوڑا بہت تو صحیح ہے کہ وہ نبی پاک کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر نمک حرامی نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ پہنچا ہے تو انسان جو کلمہ پڑتا ہے وہ مصطفیٰ کا امتی ہے تو مسلمان ہو اگر وہ مومن ہو تو مصطفیٰ کا احسان مند بنے کیوں اس لیے کہ کلمہ پڑھا جانے کا بھی احسان گیا کہ کلمہ پڑھا کر گویا کہ تمہیں رحمت و مستفید کی تو سرکار کی رحمت کافروں پر بھی ہے مسلمانوں پر بھی ہے مسلمانوں پر دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اور کافروں میں صرف دنیا میں آخرت نہیں دعا فرمائی اللہ رب العزت سرکار کی رحمت سے ہمیں مستفید فرمائے ایک دفعہ دور دفاع کری سلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول سورہ حج کی اطلاع ہوتی ہے اور یہ سورہ مبارکہ اور اس کا نزول اس وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے تمام احکام کی اور دلائل کی توضیع و تشریح کفار اور مشرقین کے سامنے بیان کر دی اور مشرقین اس میں فاصل میں تھے ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک کیسا مانے اللہ ایک جو خدا وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے ایک بات اور دوسری بات جو ان کی تھی کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے تو بے شمار آیتوں میں پہلے بھی کیے گئے کہ جس طرح کے وہ دودھ کو جانور کے جسم سے نکال لیتا ہے اسی طرح تمہیں بھی گویا کی قبر سے اٹھا لے گا ایک دفعہ دور دفاع پڑی تو یہاں پر کفار کے وہی اعتراضات اور عقلی سوالات کہ قیامت کیسی ہوگی اے اللہ کا رب کا ایک ہونا کیا ضروری ہے ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے حضرت انسان ذرا غور کرو تم اس سے پہلے کیا تھے ایک پانی کا کپڑا جس کا ایک جرسما جو نایاب ایک پانی کے کپڑے سے تمہارے رب نے تم کو ایک انسان بنا اور تم کہتے تمہارا رب تم کو زندہ نہیں کر سکتا ایک پانی کے کپڑے سے چھ فٹ کا آدمی بن رہا ہے تو کہ یہ چھ فٹ کا آدمی قبر میں جائے گا تو رب دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا جب یہ معدوم تھا اس کو وجود میں لایا اب تو اس کا وجود ہے اب تو اس کا وجود آ چکا ہے تو یہ دوبارہ وجود میں کیوں نہیں آ سکتا وہ ایک اس عقلی اعتراضات کے عقلی جوابات اللہ رب العزت پیش فرما رہا ہے اور اللہ فرما تو تم کیسے کہتے ہو کہ جناب اللہ کچھ نہیں کر سکتا یہ بڑے بڑے پہاڑ تم دیکھتے ہو جب ابھی قبیض دیکھتے ہو جس کی چوٹی کو دیکھ کر تمہارا دل دہل جاتا ہے یہ کشمیر کی وادیوں کو دیکھو جس کی چوٹیوں کو دیکھ کر بندے کا دل دہل جائے کوئی کہے جناب پانی کا ایک لوٹا تو اوپر پہنچا دو تم میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ پانی کا ایک گلاس اوپر لے جاؤ لیکن وہ رب ہے جو چوٹیوں کے اوپر بھی پانی کے چشمے جاری کر رہا تم ذرا اس پر غور تو کرو کہ جس پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ کر تمہارا دل دھل جائے ایک گلاس پانی اٹھا کر تم اوپر تک نہیں جا سکتے وہاں پر میٹھے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں تو یہ کون کر رہا ہے انسان تو یہ نہیں کر سکتا یہ کون کر رہا ہے بولا کہ یہ سارے عقلی جوابات دے کر ان کے تمام اطراضات کا تشتبام کیا گیا اور آخر میں اللہ رب العزت نے اتمان حجت کے لیے <laughs> گویا کہ کافروں کے سامنے اعلان کر دیا کہ جب تم یہ بات نہیں مانتے ہو میرا نبی کو دعویٰ کر رہا کہ تمہارے عقل کی اتنی وسعت نہیں ہے جتنا آسمان کی وسعت ہے کبھی آسمان کی چادر پر نظر تو پھیراؤ دیکھو یہ کہاں تک جا رہی ہے کیا تمہاری آنکھیں اس کا ادراک کر سکتی ہے نہیں زمین کو دیکھو کہ اس کا فرش کہاں تک بچھا ہوا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کا ادراک کر سکتی ہے نہیں یہی زمین پر دیکھو سبزے اگے ہوئے ہیں ایک ہی زمین ہے سبزوں کے رنگ الگ الگ ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی باغ میں کئی پھل کے درخت لگے ہوئے ہیں لیکن ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے گویا کہ دیکھو ناریل کو دیکھ لو تم کہ اوپر سے اتنا سخت ہے چاہیے کہ اندر سے بھی سخت ہو کیونکہ سخت اتنا خوش لگے کہ جناب دل چاہے اتنا خوش چیز ہے اس کو پانی میں ڈبو دوں کہ پانی نے کبھی شاید اس کو چھوا بھی نہ ہو لیکن توڑوں کے اندر پانی موجود ہے تو گویا کون کرتا ہے یہ گویا کہ خوش چیز کے اندر پانی پیدا کر دینا زمین میں سبزے پیدا کر دینا مختلف رنگوں کے پھل پھول اور گویا کے بیلے پیدا کر دینا اس پر توجہ دو تو لیکن اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو جاؤ اپنے تین ساٹھ بتوں کو جمع کرو کہ یہ باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو جاؤ اپنے تین ساٹھ بتوں کو جمع کرو اور قرآن نے کہہ دیا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له حبيب جاؤ ان سے کہہ دو کہ جاؤ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ یہ بڑے بڑے پہاڑ تو تمہارے بت تو کیا تم دیکھ کر ڈر جاتے ہو یہ تم کہاں پورا کر سکتے ہو یہ آسمان جس کو تمہاری آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی کہ کہاں جا کے ختم ہوگا تم کہاں پیدا کر سکتے ہو یہ زمین کا فرش جو اتنا وسیع پیمانے پر بچھا ہوا ہے جس کو دیکھ کر تمہارا دل دہل جائے اس تم کہاں پیدا کر سکتے ہو محبوب ان سے کہو جاؤ صرف ایک مکھی بنا کر لے جاؤ یہ بڑے بڑے پہاڑ کو تمہارے بت نہیں بنا سکتے یہ آسمان تمہارے بت نہیں بنا سکتے ایسا کرو کہ جا کر ان سے کہو کہ ایک مکھی بنا کر لے آؤ باغ روایت میں آیا تو ایسا کرو مکھی کا پر بنا کر لے جاؤ تمہارے بت ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے کچھ کر نہیں سکتے تو یہ میاں مٹھو مابو کیسے بن گئے کرتے کراتے کچھ نہیں ہے آپ بس سے اٹھا کر کبھی اوپر رکھ دیا کبھی کرسی کے نیچے رکھ دیا کبھی اٹھا کر اوپر رکھ دیا وہ گویا کہ ہلنے بلنے میں تمہارے محتاج ہے ارے جب وہ ساری حرکت سکنات سے وہ اپنی طرف سے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے سیدنا کے اکبر کا واقعہ یہاں پر آتا ہے جب آپ بچپن میں بت خانے میں گئے پہلے ہی سے آپ کے دل میں توحید کی شمع تھی پہلے سے اللہ اکبر نبی پاک میں اعلان نبوت نہیں فرمایا پہلے تشریح دعوت فکر لیں کہتے ہیں کہ سرکار کے مثال کے بعد حضرت ابو بکر ایمان سے پھر گئے تھے اللہ وہ ابو بکر تو اس وقت بھی مومن ہو چکا تھا جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا بچپن کے حالات ہیں بت خانے میں گئے ہیں بدھ سے کہتے ہیں تو میرا خدا ہے تو میرا خدا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے بت چپ کا میرے پاس کپڑے نہیں مجھے پہننے کو دے بت چپ اب پتھر اٹھایا اب میں تجھے پتھر مارتا ہوں اپنے آپ کو بچا جب پتھر اٹھا کے مارا تو بدھ کا سر ٹوٹ گیا زمین پر میرا خدا ہو سکتا ہے تو میری بات نہیں سن سکتا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو ذرا سے اپنی جان کو نہیں بچا سکتا تو دوسرے کو کیا بچائے گا اللہ اکبر تو اللہ نے یہی بات انشاء فرمائی کہ محبوب ان سے کہو کہ یہ باد ببان کی بہن اور یہ آسمان کو چھوٹی ہوئی فلک بوس گویا کے پہاڑوں کی چوٹیاں تمہارے بت تو پیدا نہیں کر سکتی یہ بسی اور آسمان کی تو تمہارے بت پیدا تو نہیں کر سکتے ایک مکھی کا پر تو بنا دو ایک مکھی کا پر مکھی تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ بنا دو لیکن وہ بت نہیں بنا سکتے خطاب کس سے ہے بولو کس سے ہے مولوی کہتا ہے یہاں سے انبیاء مراد ہیں کہتا ہے یہاں سے اولیاء مراد ہیں معذ اللہ میں نے کہا غلام اللہ خان صاحب جواہر القرآن تو آپ نے لکھی لیکن بہت ذاتی کی آپ نے اللہ کروڑوں رحمت نادل فرمائے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر اقدس پر کہ انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ میں شرار خلق اللہ تعالی ان تلقو الى آیت نزلت نزلت فی الکفار فجالوها من المسلمین گویا کہ مومنین او مسلم کہ کائنات میں شریر اور بدترین خلق وہ ہے کہ جو آئی کفار کی مذمت میں اترتی ہے اس کو مسلمانوں پر چشمہ کرتی ہے یہ کافروں کی مذمت ہو رہی ہے یہاں پر نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ مکھی کا پر بنا کر لوں بات اللہ یہاں پر ولیوں سے کہا جا رہا ہے یہ بات کرتے ہو تو دیکھو حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں مکھی کا پر پورا پرندہ زندہ کر دیں اللہ جب دیتا ہے اختیار اللہ جسے اختیار دے بت کچھ نہیں کر سکتا یہ آپ دون اللہ کے لیے ہے اولیاء اللہ کے لیے نہیں ہے من دون اللہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے اولیاء اللہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے من دون اللہ کو کچھ نہیں ملتا اولیاء اللہ کو جتنا اللہ چاہتا دیتا ہے من دون اللہ سے مراد بت ہے اولیاء اللہ سے مراد اللہ کے بزرگ بندے ہیں من دون اللہ مچھی کا پر نہیں بنا سکتا اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے ٹھوکروں میں کروڑوں مردے زندہ کر دیتے ہیں تو فرق تمہیں نظر نہیں آتا اور آیت لا کر گویا کہ اولیاء کرام پر چشمہ کرتے ہیں معاذ اللہ الحاظ اللہ کھاؤ تو قبر میں چلے گئے ختم ہو گئے وہ اب زندہ نہیں ہے میں نے کہا واہ عالم برزخ کی کتاب ہے قاری سید صاحب کی موتی میں دارالعلوم دیوبند کی وہ کہتے تھانوی صاحب کا دانت خراب ہوا تو لاہور میں دانت بنوانے کے لیے آئے تھے تو کہتے ہیں کہ جب دانت بنوانے کے لاہور پہنچے داتا صاحب کا سب سب گمبد جب نظر آیا تھانوی صاحب نے کہا یہ مزار کس کا ہے مریدین نے کہا حضرت صاحب حضرت صاحب یہ گنج شکر ہے یہ پکے سچے حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد انہوں نے سرزمین پاک و ہند کے سب سے پہلے آ کر ڈیرا جمایا اور جہاں جہاں تک ان کی آواز گئی وہاں وہاں تک اللہ کے دین کے پرچم کرتے چلے گئے یہ داتا علی حجبیری ہے تھانی صاحب نے کام ان کی اجازت کرنا چاہتے ہیں مریدین نے کہا چلیے جب گئے تھوڑی دیر کے لیے تھانوی صاحب قبر کے قریب بیٹھ گئے آنکھ بند کی پھر کھولی یہ محمد علی حجویری ہے خدا کی قسم میں دیکھ دیکھ رہا رہا ہوں ہوں قبر کے اندر کہ یہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے رہے میں نے کہا میرا مولوی نہیں تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں تو تم کہو قبر میں زندہ نہیں سبحان اللہ ان کی خدمت کے لیے فرشتے رہے ہیں میں نے کے حوالے کیا پچھلے کچھ دن پہلے کہ حضرت سید ناگوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اب حساب مت لینا اس کا حساب میں نے لے لیا ہے اور ایک تیرے قبر میں آنے کی برکت سے میرے محبوب بندے جتنی امت محمدی پر عذاب ہو رہا تھا میں نے تیرے سب کے سب کو اٹھا لیا تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے تم ان کے مردہ ہونے کا تصور کرتے ہو الیاز باللہ الیاز باللہ میں تو کہتا ہوں مردہ جو قبر میں وہ مردہ نہیں میرے نزدیک تو وہ مردہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں میرے نزدیک تو وہ مردہ ہے جو اللہ کو نہیں جانتا میرے نزدیک تو وہ مردہ ہے اور قرآن کے نزدیک بھی وہ مردہ ان شاء اللہ میں آئے گی قرآن کافروں کو کہتا ہے ان نقلا ابھی یہ تو مردے ہیں ان کو کہاں سنا رہے ہو ان نقلا تسمی المحتا یہ تو موتا ہے موتا موتا کہتے قبر کے مردے کو اللہ زندے کافر لمبے ترنگے کے کافر پھر رہے اللہ ان کو مردہ کہہ رہا ہے بدر کی گھاٹیوں میں صحابہ شہید پڑے ہوئے اللہ ان کو زندہ کہہ رہا مطلب کیا اصل حیات نبی کی محبت ہے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو کے اندر اللہ رب العزت نے بتوں کی مذمت فرمائی کہا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ تو یہ نہیں بنا سکتے کم سے کم مکھی کا پر بنا کر لیا ہے لیکن یہ چیلنج کو وہ کیسے قبول کر سکتے تھے اللہ اکبر درود پاک اس کے بعد سورہ مومنون کی ابتدا ہوتی ہے بڑے فصیح انداز میں چڑھا ہو رہی ہے قد افلح المؤمنون بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے اعلی حضرت انداز سبحان اللہ قد افلح المؤمنون بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے هم صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں جڑ گڑاتے ہیں جو اپنی نماز میں خوشو خضو کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر نماز کے مسئلے کو سکھایا جا رہا ہے اور دیکھیے اللہ فرماتا ہے مومنین مراد کو پہنچے کون مومن جو اپنی نماز میں خوشو خزو کرتے ہیں خوشو خضو کے دو معنی یاد رکھیں ایک تو یہ کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو آنکھیں ادھر ادھر نہ مارے اس سے نماز پھوٹتی نہیں لیکن خوشو کے خلاف ہے جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا آپ نیت کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو مقام اولیاء کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ سردار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسا کو دیکھ رہے اور اگر اس مقام پر تم نہیں تو کم سے کم یہ سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے تاکہ خوف اور خشیت میں تمہارے پاؤں جمے رہے اور تمہارا ارادہ ادھر سے ادھر گویا کے نہ ہو اور تم نماز میں اس طرح کے بار بار کھجلانا تو اس کے متعلق علماء نے کہا کہ خوشو سے منافی وہ چیز ہے جو نماز میں بار بار کی جائے جس کو عمل کثیر کہتے ہیں مثال کے طور پر ہر رکن میں جیسا قیام ایک رکن ہے رکو ایک رکن ہے قوما ایک رکن ہے ایک رکن میں تین دفعہ ہاتھ اٹھانے سے نماز مکرو تحریمی ہو جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر ایک شخص قیام کی حالت میں ہے اور اس کے چہرے پر گویا کے خشکی تھی اور اسے طبیعت ہوئی کہ کہیں سے خارش ہو رہی ہے اور اس کو گویا کے چہرے کو مل دیا جائے اب اس نے ہاتھ اٹھایا ایک دفعہ چہرے کو ملا پھر رکھا پھر دوبارہ اٹھایا تو دو دفعہ تو خوشی کے خلاف نہیں اگر تیسری دفعہ اٹھایا تو نماز مکرو تحریری ہو جائے گی تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز میں بار بار ہاتھوں کو نہ اٹھائیں ایک بات دوسری بات جب ہم سجرے میں جاتے ہیں جب سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا بنا ون کہتے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے شلوار کو اوپر کھینچتے ہیں اس طرح پکڑ کے کھینچتے ہیں پینٹ کو کھینچتے ہیں یہ خوشیوں کے خلاف ہے دونوں ہاتھوں سے عمل کرنا یہ عمل کثیر ہے یہ ہے عمل کثیر عمل کثیر خوشو کے خلاف ہوتا ہے یہ نماز مقلوط تحریمی واجب ہو ہوتی دوبارہ پڑھنی پڑے گی کہ واجب الیادہ تو لہٰذا جب آپ سمی اللہ ہم کہہ کر جب سجدے میں جائیں تو ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں کہیں پر استعمال نہ کریں بلکہ سیدھا آپ سجدے میں چلے جائیں دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا نماز میں سخت منع ٹھیک ہے یہ تو ضروری چند مسائل ہیں خوشو خدو کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے دو گویا کے دونوں ہاتھوں سے شلوار یا پینٹ کو اوپر کھینچ کے جو سنجے میں جاتے ہیں یہ سخت منع ایک بات دوسری بات یہاں پر خوشو خزو کی کیا ہے وہ ہے دل دل خوشو خزو جو اصل ہے وہ کی ایک کا نام ہے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نماز پڑھ رہا تھا اور جسم ٹیڑھا کر رہا تھا آج بھی دکھا رہا تھا جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے آپ کہا میں اللہ کے سامنے رہا تھا آپ نے فرمایا آج بھی جسم ٹیڑھا کرنے کا نام نہیں ہے آج بھی ان کے ساری جو ہے وہ جسم سیوا کرنے کا نام نہیں ہے آج اس کے ان کے ساری کے لیے ان کے ساری اور دل کو سیوا کر کو جھکا دل کو دل کو جھکانے کا نام آج ہے بدن کو جھکانا یہ چاپلوسی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں جب تک تیرا دل اللہ کی راہ میں نہ جھکے ہاں دل جھک جائے پھر جسم جھکے تو شانہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ جسم کو ہی کوئی جھکاتا رہے کوشش کر کے پہلے طرف دل اللہ کے راہ میں جھکے تو خوشو خزو کہتے ہیں دل کی کیفیت کہ دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے ڈر آتا ہے اس کو کہتے ہیں خوشی اور نماز میں جب دل لگتا ہے دل جب نماز میں لگتا ہے تو یہ دل جب نماز میں لگتا ہے دل پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خوشو خوشو اور میرے آقا کو دیکھے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں کہ آپ اس وقت دل میں اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے بولے آپ بولیں گے کیوں ظاہر سی بات ہے دل آپ کا ہے مزاج آپ کا ہے نفس آپ کا ہے فکر آپ کی ہے نفسیات آپ کی ہے میں بھلا کہہ جانوں کہ آپ کیا سوچ رہے میں تو نہیں جان سکتا لیکن جو رحمت ہوگا نا رحمت جو رحمت کرے گا وہ مرحوم کے حالات کو جانتا ہے ابھی میں نے عرض کیا پاک کی حدیث بخاری شریف کی کتاب الصلاح نبی پاک نماز سے فارغ ہوتے ہیں سرکار نے فرمایا تم صفوں کا اعتدال نہیں کرتے ہو میں میں جس طرح تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تمہارا خوشو خزو مجھ پر پوشیدہ نہیں میں تمہارے خوشو خزو کو بھی دیکھتا ہوں اب دیکھیے نبی پاک کا کتنا زبردست ہے سرکار فرماتے جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں ادھر غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے محدث چاہیے تو تھا کہ سرکار کے موجود کو تسلیم کر دیتے بات ختم ہو جاتی ایمان تازہ ہو جاتا کہتے میرے پاس کتاب موجود ہے تحصیل الباری دس جدوں پر بخاری کی شرح کہتے سرکار کی پیٹ پر ایک چھوٹی سی آنکھ تھی چھوٹی سی آنکھ تھی جسے سرکار دیکھ لیا کرتے تھے میں نے کہا مولانا صاحب آنکھوں سے تو جسم دیکھتے تھے دل کو کون دیکھتا تھا سرکار صاحب نے یہ بھی کرے میں تمہارے خوشو کو بھی دیکھ رہا ہوں میں تمہارے خوشو کو بھی دیکھ رہا ہوں چلو آنکھوں نے جو پیٹ پر ہے بکور آپ کے اس نے جسم کو دیکھ لیا لیکن خوشو خوشو تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا میرے مصطفیٰ فرماتے جس طرح میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں خالی پیچھے سے نہیں بلکہ میں تمہارے خوشو خوشو کو بھی دیکھتا ہوں پتا چلا خالی جسم دیکھنا مراد نہیں مصطفیٰ جس کو دیکھے اس کی دل کی کیفیت کو بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے وہ رحمت للعالمین ہے جو رحمت کرنے والا ہوگا وہ مرحوم کے تمام باتوں کو جانے گا اور رحمت پہنچانے کی طاقت بھی رکھے گا اور اس کے قریب بھی ہوگا تو یہاں پر بتایا گیا کہ جناب نماز میں خوشو خوشو رکھا جائے نماز کو خوشو خزو سے پڑھی جائے اسی لیے ہمارے علماء نے نماز میں بار بار رفع دین کرنا بار بار ہاتھوں کو اٹھانے کو خوشو کے خلاف لکھتے ہوئے اسے ممنوع قرار دیا ہے کہ نماز میں بار بار ہاتھ ہاتھ نہ اٹھائے جائے بخاری شریف کی حدیث ہیں کہ جناب پہلے لوگ کیا کرتے تھے نمازوں میں سلام کے جواب دے دیا کرتے تھے باتیں کرتے تھے اس کے بعد نماز جب ترتیب کیونکہ نماز آہستہ آہستہ سکھائی گئی تھوڑا تھوڑا کر کے نماز سے ایک پہلے نماز میں بات چیت جائز تھی پھر اس کو منع کیا گیا نماز میں اگر کوئی سلام علیکم تو وعلیکم السلام دے کر اس کو جواب دے کے وہ دے دیا جاتا تھا منع کیا گیا اور وہاں پر منع کر کے یہاں پر یہ ہمت بنا کی کہ مومن کی نماز سلام دعا والی نماز نہیں بلکہ اس کی نماز خوشو خشو والی ہوتی ہے جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہیں پر رجوع ہو جائے تو لہٰذا اس لیے بار بار ہاتھوں کو اٹھانا خوشو کے خلاف ہے چند مسئلے جو میں نے بیان کیے ہے اس پر آپ غور کریں یہ ہے چھوٹا سا مسئلہ لیکن اس سے نماز گویا کے برباد ہو جاتی ہے اتنی اہم عبادت برباد ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی تصعح کریں آدھی آستین جس طرح میری اس وقت آستین ہے اس آستین پر نماز پڑھنا بھی مخلوط کہیں گے دیکھیے اگر آستین آدھی کلائی سے نیچے ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن آدھی کلائی تک پہنچ جائے تو نماز واجب ہے اسی طرح جو دوسرا میں نے مسئلہ بتایا کہ تین دفعہ ہاتھ اٹھانا ایک ہی رکن کے اندر یہ خوشی کے خلاف مخلوق تحریمی ہے اور ربنا و ہم کہتے ہوئے سجدے میں جانا اور دونوں ہاتھوں سے شلوار یا پینٹ کو اوپر کھینچنا یہ کیا ہے مکرو تحریمی اسی طرح جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے پیچھے دامن صحیح کرتے ہیں یہ مکرو تحریمی ہے ہاں اگر زیادہ حاجت ہو تو ایک ہاتھ آپ مجبوراً استعمال کریں اس میں رخصت ہے لیکن جب دونوں ہاتھ آپ استعمال کریں گے تو نماز واجب الادا ہو جائے گی لیکن اگر ایک ہاتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو نماز واجب الادا نہیں نماز ہو جاتی ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر دونوں ہاتھوں کو استعمال کر لیا تو نماز واجب الادا ہے مکرو تحریمی ہے لہذا بالکل اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو اپنی ہیت کو بھول جایا کرے اور ہمیں چاہیے ایسی بھول کر گویا کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کیا خوب فرما بریلی میں ایسا گما دے ان کی بلا بلا کہتے ہیں محبت کو اس سے ولایت ہے ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو گویا کہ ایسا نماز پڑھیں کہ لباس کہیں جا رہا ہو تو جانے دیں طبیعت کچھ کر رہی ہو کرنے دیں کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا آپ دیکھیں کہ رب کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو عمل کثیر میں ہو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ دور سے پڑھیے پھر آخری درس کی طرف میں چلتا ہوں صلاح و سلام سورہ نور کی ابتدا ہے اب جو چاہوں گا یہ مدنی صورت ہے اور اس کا نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفہیر کے متعلق اس کا نزول ہوا ہے ایک دفعہ درود پاک پڑی سلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی ایک دفعہ درود پاک پڑھی برائے کر یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف میں نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ کے متعلق محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے اور اس میں شروع میں جو ہے کہ وہ زنا نباست اس قسم کے احکام کو بیان کیا گیا زنا کے متعلق اللہ رب العزت نے اس میں بڑے وعدے طور پر فرمایا ہے یہ سورہ مبارکہ دراصل پردے کے متعلق اور خصوصاً شادی شدہ حضرات کو تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں سمکمل تشریح تو نہیں کرتا آپ کو پتا حافظ صاحب مجھ سے کافی آگے بہ چکے ہیں تو لہٰذا میں چاہوں گا اس سے ضروری باتیں جو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ ستائیسویں کو جب قرآن ختم ہو تو مجھے بھی شرف ختم ہو جائے ہم سب کو شرف ہو جائے کہ الحمدللہ ہماری تفسیر کا بھی درد دل اختتام کو اور بڑی رات کو انشاءاللہ اجتماعی طور پر دعا کی جائے یہ سورہ مبارکہ ہے شادی شدہ شخص اور جس کے گھر میں بچیاں بالی ہو چکی ہیں وہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تفصیل اور ترجمہ پڑھنے کے دیں اس میں عورتوں کے مسائل عورتوں کے پردے کے احکام جو فحاشی اور پر چلتی ہیں ان کے احکام اور اللہ اکبر اس سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم سے براہ راست اس وقت کلام ہو رہا ہے یعنی اس قسم کے گویا کے دبدبے کے ساتھ اور ایک عالم جس طرح کہ اللہ کی صفت جبروت اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ اپنے حبیب کے قلب تفیر پر نظر فرمائی ہے تو ہر شادی شدہ حضرات جو ہے کہ اس کا مطالعہ کریں اس کی چوبیس تشریح پڑھیں اور جن کے گھر میں بچیاں بالغ ہیں وہ ان کو بھی پڑھائیں اپنی بیویوں کو دیں تاکہ وہ اس سے اپنے گھریلو مسائل کی تصحیح اور افام و تفہیم کو کر سکیں اس کے شروع میں زنا کے متعلق بڑی تفصیل بیان کی گئی پہلے قرآن نے کہا تو کل افزانی میں باقی رہتی کہ دیتی شخص جو ہو جو زنا کے اندر مبتلا ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سو کوڑے مارے جائے اس کے جسم سے کپڑے کو اتار دیا جائے ایک کپڑا ہو جو تہبند ہو ناف سے لے کر گھٹنے تک کی جگہ ڈھکی ہو اور اس کو سو کوڑے مارے جائیں اگر وہ اپنے سے باز نہیں آتا تو اس کو جلا وطن کر دیا جائے یعنی اللہ اللہ حدیث پاک میں بہت سخت وعید ہے ماد اللہ آتا ہے کہ جب زانی ضلع کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر اس کا ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر ہوتا ہے گویا کہ اتنی سخت وعیدیں ضلع کے متعلق ہے اللہ اکبر اس کے علاوہ بے شمار احادیث کے اندر جنا کی بہت سخت انداز میں گوا کے ترجیح کی گئی ہے اور زانی کے لیے تو بعض روایتوں میں سخت آزاد جہنم کی واحدیں گوا کے باغ بھی اللہ محسوس محفوظ رہے اس میں جو یہ کہا گیا کہ سو کوڑے مارے جائیں زانی کو سو کوڑے مارے جائیں یہ کون سا زانی ہے یہ کنوارا کنوارا شخص اگر جنا کرتا ہے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں لیکن شادی شدہ جنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے تاکہ معاملہ بالکل صاف ہو اور میں کہتا ہوں آج یہ پاکستان میں سزا نافذ کر دی جائے سبحان اللہ یہ تاریخ روڈ پر بے پردگیاں یہ فحاشیاں یہ اوریانیت دیکھیے اسلام کا معاشرہ کیسے برطانوی ہوتا آج کوئی عمر پیدا ہو اور الحمدللہ عمر ہے ہمیں صرف مشتبہ ہونے کی ضرورت ہے آج دیکھیے یہ فیصلہ کر دیا جائے دو تین زانی کو بیچ چوک میں لٹکا دیں آپ میں کہتا ہوں خدا کی قسم گویا کہ فضا مبارک ہو جائے گی والدین کا ادب بھی رائج ہو جائے گا بزرگوں کا ادب بھی رائج ہو جائے گا بہن ماں کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی تب ہوگی جب ہم قرآن پر عمل کریں گے جب ہم قرآن پر عمل کریں گے شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو شریعت اس کو رجم کہتی مارو پتھروں سے رجم اب لباست کے مسئلے کو بھی اس کو بیان کیا کہ زانی کی سزا تو کپی ہے لباست کھل کے میں مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا جس نے مرد مرد کے ساتھ یہ فیل حرام کرے اس کی حرمت دنی ہے اس کے متعلق بہت سخت ہیں ایک تو یہاں تک ہے کہ اللہ رب العزت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علمان الحفیظ کہ کل قیامت کے دن اللہ اس شخص کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا اور اسے کہہ دیا جائے گا جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے اب اللہ رب العزت توجہ نہیں فرمائے گا اپنے عرش کے سائے کے نیچے نہیں رکھے گا تو بتائیے اس شخص کا حال کیا ہوگا تو اللہ رب العزت ایسے غریب مرض سے ہمیں محفوظ فرمائے اس کے متعلق سزا کیا ہے اس کے متعلق سزا علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ توجہ سے بیان فرمائیے ایک سزا تو اس کی یہ ہے کہ اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے آگ میں ڈھکیل دے اس کو زندہ جلا دے ایک سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائے اور پہاڑ کے اوپر لے جا اس کو دے دے دیں اور یہ مر جائے تو اس کا قسمت ہے اور جی جائے تو اس کا قسمت ہے میں نے پہلے کہا اسلام دین فطرت ہے یہ ہر شخص اکھاڑ کے پھینک دے جائے پھینک دیتا ہے جو معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے اسلام معاشرے کا نام ہے معاشرے کی تصویر کا نام ہے یورپ آج معاشرے کی اصلاح کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے معاشرے کی اصلاح کا پیغام اگر کسی دین میں دیا تو وہ ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پہاڑ سے نہیں پھینکو وہ مومی نے کوڑے نہیں مارو وہ مومی نے کرو رجم نہیں کرو نہیں مومن ہے اپنے جگہ پر لیکن معاشرے میں خرابی پیدا کر رہا ہے اس پر جنا کی حدیں لگے گی اس پر لباست کی حدیں لگے گی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو آگے میں پھینک دیا جائے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پہاڑ کے اوپر سے پھینک دیا جائے بچ گیا تو اس کا نصیب ہے مر گیا تو گویا تو اس کا نصیب ہے اسی طرح یہ ہے کہ جناب اس کو باندھ کے کھڑا کر دیا جائے اس میں پتھر برسائے جائے اور جب تک بندے ٹھگے نہ اس کو پتھر مارتی ہے اللہ یہ یہ اس کی گویا کہ شرعی ہے سزا کے بعد امید ہے اللہ معاف کرے گا لیکن آج کے دور میں یہ مفقود ہے آج کے دور میں یہ سدائے مفقود ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے آج کے دور میں کوئی حاکم نہیں جو یہ سدا نافذ کرے لیکن یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ قیامت کے دن یہی انتقام لے گا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیاوی حاکم کے خوف میں نہیں احکم الحاکمین کے خوف میں ایسے تمام کام کو ہم ترک کریں اور چھوڑ دیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اور اللہ رب العزت بے حیا شخص کو پسند نہیں فرماتا بے حیا شخص کی طرف نظر نہیں فرمائے گا تو حیا مومن کا زیور ہے حیا ایمان ہے دعا فرمائی اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ہمیں کی توفیق مرحمت فرما اس میں حضرات محترم دوسرا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بڑے واضح طور پر اور تشریح توضیع کے ساتھ سرکار اس طرح غزبہ بنی مستلق سے لوٹ رہے ہیں غزبہ بنی مستلق سے جب سرکار علیہ السلام السلام لوٹتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ ایک جگہ پر رکتا ہے آپ ایک جگہ پر تشریح فرما ہو جاتی ہیں بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کا ہار ٹوٹ گیا اور آپ وہاں پر اس کو جمع کرنے لیا کسی سبب سے آپ وہاں پر رک گئیں چاہے وہ آپ کی حاجت ضروری ہو جو بھی ہو ام المومنی مسلمانوں کی ماں وہاں پر مل کر کہیں مسلمانوں کی مسلمانوں کی ماں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں حضرت عائشہ کے قدموں میں قربان ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے قافلہ روانہ ہو گیا قافلہ روانہ ہو گیا آپ کے کجابے کو آپ کی اوٹنی پر کش دیا گیا خادم یہ سمجھا کہ ام المومنی اندر تشریف فرما ہے خادی نے سمجھا ام المومنین اندر تشریف فرما ہے قافلہ چلا گیا حضرت عائشہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سو گئی تھی اور اٹھی تو قافلہ جا چکا تھا قافلہ جا چکا تھا اب جب آپ نے دیکھا یہ تین روایتیں تینوں میں نے پیش کر دی قافلہ جا چکا آپ وہیں پر بیٹھی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ قافلہ مجھے لینے کے لیے دوبارہ یہاں پر آئے گا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے ایک صحابی ہیں ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے سے ایک دو گھنٹہ پیچھے آتے تھے تاکہ کوئی سامان گر جائے کوئی گر جائے تو بعد میں اس کو اٹھاتے ہوئے وہ لے کر آئے تھے جب وہ آئے حضرت عائشہ کو جب گویا دیکھا کیونکہ پہچان گئے ام المومنین بیٹھی ہوئی ہے آپ نے پرواہ کیا ہوا ہے تو آپ کی زبان سے اسی وقت انار راجیون کی کلمات لیکن تعجب کی بات ہے ام المومنین یہاں پر ہے اور قافلہ کیسا کرا دیا لیکن آپ نے کہا شاید ہو آپ نے فوراً اپنے سر کو جھکایا اپنی اونٹنی پیش کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ماں آپ اس اونٹنی پر سوار ہوئی اور حضرت صفوان نے گردن جھکا کر اونٹنی کے مہار کو تھاما اور لے گئے اور قافلے کے اندر جا کر مل گئے یہ واقعہ ہے اس کے بعد ہوا یوں منافقین ماں اللہ ماں اللہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف غلط نسبت کرنا شروع کر دیا یہ سورج پورے علاقے میں پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح یہ بات سرکار علیہ السلاط السلام کے پاس پہنچی سرکار علیہ السلاط السلام کو بڑا فکر تھا بہت غم ہوا کہ منافقین نے اتنی گندی سازش چلی ہے اتنی گندی بات پیدا کی ہے اتنی گندی چیز پیدا کی ہے آپ نے اس طرف سے توجہ نہ کی لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ کا رو رو کر گویا کہ حال ہی برا تھا اور حال ہی ایسا ہو گیا کہ آپ کی طبیعت نہایت نہایت گویا کہ نہلک ہو گئی اور رو رو کے ہما وقت آپ روتی رہتی اور لمبا ایک طویل عرصہ گزرا قرآن کی آئے اتری اور اس میں اعلان کر دیا گیا کہ محبوب یہ منافق جھوٹے ہیں عائشہ پاک یہ آپ نے خلاصہ سمجھ لیا وہ منافق خبیص تو اس دور میں ختم ہو گئے منافق کو خبیص کہنا چاہیے مسلمانوں کو ان کے حال پر جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ خبیصوں کو ان میں سے نہ نکال دے طیب اور خبیص دونوں الگ الگ نہ ہو جائے خبیص سے مراد قرآن نے کس کو لیا منافق طیب سے مراد قرآن نے کس کو لیا ہے مومنین تو پتا چلا خبیص اس دور کے خبیص تو مردار ہو گئے لیکن آج دور میں بعض خبیص ہیں جو ممبروں پر سرکار کے علم غیر کی نفی میں اعتراض پیش کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں اگر نبی پاک کو تو علم غیر ہوتا تو حضرت عائشہ کی برات کی بات کیوں نہیں کبھی ہم نے کہا مولانا اگر یہ بات تیری ماں کی طرف کوئی نسبت کرتا تو کیسا لگتا ام المومنین کے اس واقعے کو میں یہ واقعہ بہت مجبوری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ہر سچ بتایا نہیں جاتا یہ سچ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بات یا میرے نہ بتانے کی وجہ سے کوئی حدیث آپ کے عقیدے کو متزلزل نہ کرے ام المومنین کی محبت کو آپ کے دل سے نکالنے کی کوشش نہ کرے تو کبھی کبھی گویا کے جو علم سڑ جاتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے ناسور چیز کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے تو مجبوراً میں یہ بات گویا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن الحمد بلّہ قرآن میرے سامنے ہے میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ منافقین کے اس واقعے کو میں گوا گویا کے بیان کروں لیکن لیکن اس دور کے خبیص منافقین جو کہتے ہیں کہ نبی یہ پاک میں غیب ہوتا تو آپ نے حضرت عائشہ کا اعلان کیوں کیا ہم نے کہا دیکھو مناظرہ کرو تیار ہیں لیکن یہ اعتراض مناظرے میں پیش مت کرو یہ نہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں جواب نہیں تمہارے کو رگڑنے کے لیے اللہ نے پوری سورہ نور اتاری ہے جواب ہے لیکن تو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو تو اپنے آپ کو نہیں سننی کہتا ہے اس کے باوجود تو مناورے کے دوران تیرے سامنے کون کافر بیٹھا ہوا ہے تیرے سامنے کون منافق بیٹھا ہوا ہے یہ اعتراض سرکار کے علم قید کے نصیب کیوں پیش کرتا ہے کوئی اور بات کر یہ اعتراض اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں بلکہ اس لیے کہ سوئے ادب ہے ادب کے خلاف ہے ادب کے خلاف ہے لیکن کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کی حیا چلی جاتی ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا کا نہ گھاٹ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہو دھوبی کا کتا بن جاتا ہے تو کہتا نبی پاک کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو آپ خبر دے دیتے کہ میری عائشہ پاک ہے میں نے کہا سرکار کو علم تھا کہ عائشہ پاک ہے سرکار کو علم ہے وہ تیری بیوی ہوگی جس کے بارے میں تجھے کبھی کبھی خیال آتا ہوگا وہ امام الانبیاء ہے وہ امام الانبیاء قرآن کہتا ہے ان کی بیویاں ہوں مہات ہوں ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں قرآن نے تشریح کی ہے اور اللہ نبیوں کی اسمت کی ضمانت اٹھاتا ہے ان کے حصے میں غلط عورت کو پیش کر دینا یہ ان کے اسمت کے منافی ہے اور اسمت کے منافی چیز اللہ کی بارگاہ میں کس ہوگا اور اللہ کس سے پاک ہے تو ثابت ہوا انبیاء کے درمیان کوئی ایسی چیز آ سکتی نہیں انبیاء کے نزدیک ایسی کوئی چیز آ سکتی نہیں اب میں اس پر حجت قائم کرتا ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا ایک ادنا کتا ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ ان کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے الحمد للہ مجھے شرف ہے میں اس جواب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنیے سرکار نے سلاط اسلام کو علم تھا کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہے ان کا کوئی قصور نہیں تو کہا ہاں کو بولا کیوں نہیں وہی کا کیوں انتظار کیا میں نے کہا بول دیتے تو حدیث بنتی اور تو چودہویں صدی میں آ کر کہتا ضعیف ہے ایک ٹھیک ہے نبی پاک اگر بولے نہ بولے یہ دونوں بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ ما ان ہوا الا وحیوہا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے نبی کو علم پہلے اللہ نے دے دیا علم کی ضرورت کیا ہے جب نبی کی میں وہ آ گئی تو پاک بھی آئی ہے علم کی تو بات ہی نہیں اور اسی بات کا سب سے بڑا علم موجود ہے لیکن سرکار کو علم تھا اور سرکار نے بتایا اس لیے نہیں کہ کسی کی بیوی پر الزام لگے شوہر اس کی برات کا اظہار کرے یا محلے والے کہیں نیٹ کی بولے بولے محلے والے کہیں کہیں نا شوہر تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے منافقین ایسے پھیلے ہوئے تھے ہم نے کہا سرکار نے اسی لیے نہیں کہا ایک بات دوسری بات پھر کہتا سرکار نے اپنی خادمہ سے کیوں پوچھا تھا کہ تیرا خیال عائشہ کے بارے میں کیا ہے میں نے کہا عقل سے کام لو عقل سے وہ اس لیے پوچھا تھا کہ میں تو اپنی بیوی کو پار سے سمجھتا ہوں میرے خدام کیا کہتے ہیں لیکن مولوی وہ تو دیکھ کے اس عورت نے جواب کیا دیا تھا اس نے کہا تھا حضور مجھے حضرت عائشہ پر یقین ہے وہ پاک پارسا ہے سرکار نے رائے لی کہ میرے ماننے والے میرے در کے بھکاری وہ کیا کہتے ہیں میرے گھرانے کے بارے میں میرے اہل کے بارے میں کیا کہتے ہیں سرکار نے رائے لی یہ سرکار کے عدم علم پر دلالت نہیں کرتا اب دیکھیے سرکار نے وہی کا انتظار کیوں کیا سرکار نے یہاں پر سرکار نے وہی کا انتظار کیوں کیا سرکار نے خود کیوں نہیں کہہ دیا میں نے کہا سرکار خود کہتے تو حدیث پاک ہوتی اور خود سے کہنے میں وہ مزہ نہیں تھا اس لیے کہ سرکار امام الانبیاء ہے آپ کی عزت اور آپ کی فضیلت سارے انبیاء سے آلہ ہے اسی طرح آپ کی ازواج ساری انبیاء کی ازواج سے آلہ ہے اسی طرح آپ کی امت سارے انبیاء کی امت سے آنا ہے اسی طرح آپ کے امت کے بزرگ حضرات تمام انبیاء کی امت کے بزرگ حضرات سے آنا ہے اللہ نے اس بات کی گویا کی گواہی اپنی طرف سے دی کیوں جب حضرت یوسف پر الزام لگا گواہی بچے نے دی حضرت مریم پر الزام لگا گواہی گود میں عیسا نے دی لیکن جب محبوب کریم کی اہل کی طرف بات آئی تو اللہ نے گواہی مخلوق سے نہیں لی کہ کوئی بچہ گواہی دے اور یہ بات بیان کر دی محبوب یوسف ہماری بارگاہ میں قابل قدر ہے جب اس کی عزت پر ہاتھ آتا ہے تو بچے سے ہم گواہی دلواتے ہیں مریم کی عزت پر کوئی ہاتھ دراز کرتا ہے تو بچے سے گواہی دلواتے ہیں تیرے اہل بیت میری گویا کے بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں جب ان پر اعتراض ہو تو کوئی نبی نہیں کوئی ولی نہیں کوئی بچہ نہیں خدا خود گواہی دے گا خدا خود گواہی دے گا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ سب سے بات جھوٹ ہے کہاں ہے علماء دیوبند کہاں ہے اس اعتراض کو پیش کر کے اپنے آپ کو شریک چتلانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں سورہ نور کا نزول ہی اللہ اکبر اللہ کی طرف سے گواہی تھی محبت ہو تو سمجھو قرآن میرے محبوب کے رکھا گیا کہ محبوب تیرے گھر کی گواہی بھی اگر کوئی عام ایرا دے دے تو تو, تو امام المبیا ہے تیرے اہل کا مرتبہ کیسا پتا چلے گا وہ اور انبیاء ہے جن پر اعتراض ہو تو مخلوق گواہی دے تو تو میرا محبوب ہے وہ خلیل ہے وہ نجی ہے وہ زبی ہے ان کا مقام ہے لیکن سل کر رسولو فضل اللہ ساتھ میں نے تجھے سب پر فضیلت دی ہے ان پر اعتراض ہو تو مخلوق گواہی دے تیرے اہل پر اعتراض ہو تو خالق گواہی دے کیا گھرانہ ہے میرے مصطفیٰ کا مصطفیٰ پر اعتراض نہیں مصطفیٰ کے گھرانے پر اعتراض ہو تو گواہی اللہ دیتا ہے کتنا مقدس گھرانہ ہے اللہ اکبر جن کی ہر ہر حرکتوں پر اللہ کی قدرت کی نظر ہے جن کی پارسائی اور پاک دامنی پر اللہ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کر پاکی بیان کرتا ہے والخبیسون للخبیسات الطیبات للطیبات محبوب خبیص عورتوں کے لیے خبیث مرد ہے خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہیں حبیب پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے اور یہ منافقین نے جو تیرے اہل کے پاس غلط بات کو منسوخ کیا محبوب یہ قطعا درست نہیں بلکہ یہ بالکل عفق ہے اس نہیں بلکہ اس کے عظیم ہے بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس کی گواہی کوئی چودھری نہیں دے رہا وہ کبھی کبھی گھر سے غائب ہوتا ہے اس کی گواہی وہ دے رہا ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی دیکھتا ہے زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے آسمان کے اوپر کو بھی دیکھتا ہے سمندر کے اندر کو بھی دیکھتا ہے دل کے اندر کو بھی دیکھتا ہے اس کی قدرت کی نظر سے کوئی چیز اوجل نہیں وہ عالم ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہو ایسا جب گواہی دے تو کیا پارسائی کا مقام ہوگا کیا عزت افزائی ہوگی لیکن دیکھیے اس وقت میرے سامنے بخاری شریف ہے جلد نمبر ایک ہے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نے نہیں کہا میں نے کہا کتابیں پڑھ سب سے پہلے قرآن پر قرآن کیا کہتا ہے اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی اہل کے لیے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا میں اپنی اہلیہ کے لیے میں اپنے اہل کے لیے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا مولوی صاحب اعتراض کرنے سے پہلے قرآن کو دیکھ رہے تھے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا الحمدللہ جواب دینا میں نے آج اللہ کی سنت پر عمل کیا ہے حضرت عائشہ پر بہتان منافقوں نے لگایا تو اللہ نے جواب دیا آج تم نے لگایا تو مظفر شاہ نے جواب دیا الحمد ہم نے تو اللہ کی سنت پر عمل کیا کہ ہم نے اہل بیت کی عزت کا دفاع کیا تم منافقین کے زمروں میں چلے گئے کہ تم نے وہی عمل کیا جو عبداللہ بن ابئی کی غریب ضروریت نے کیا تھا دعا کی دیا آپ کو منافقین کے ساتھ مبارک ہو ہمیں اللہ کی سنت کے ساتھ مبارک ہو اور ایک بات میں یہاں پر اور رس کروں صحابہ کرام سے جب سرکار نے سرکار نے سب سے رائے لی اور ظاہر سی بات ہے ایک سرکار حق پسند آدمی ہے سرکار اگر خود فیصلہ کر دے تو لوگ کہتے دیکھو بھائی یہ تو کہتے ہیں ہر ہر بات کے مشورہ کو کوئی کیونکہ دیکھیے سرکار کی شریعت سے ہے کہ جب کبھی جنا کی شبہ پیدا ہو کوئی شخص کسی پہ جنا کا الزام لگا تو گواہوں کو طرف کو لیکن یہ کیا بات ہے جو اپنے گھر کی بات ہے تو بغیر گواہوں کے اعلان کر دیا نہیں سرکار نے سب سے اس لیے پوچھا تھا سرکار نے سب سے پوچھا اس لیے نہیں تھا پوچھنا کسی سے پوچھنا جاہل ہونے کی دلیل نہیں ورنہ کل بات گزری اللہ حضرت موسا سے پوچھتا کبھی موسا موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا پوچھنا جہالت کا بلا کرتا ہے نہیں بلکہ مقام سے مشرف کرنا بات کی توجہ کروانا بات کی تصویر کرنا بات کی تشریح کرنا جب سرکار نے حضرت عثمان سے پوچھا حضرت عثمان کھڑے ہوئے اپنے امامے کو سرکار کے قدموں میں رکھا اور عرض کی حضور آپ کون ہے آپ امام الانبیاء ہے اللہ نے تو آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ آپ کا جسم پر آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا کہ کہیں آپ کے سائے پر کوئی پاؤں نہ رکھے تو اللہ نے آپ کو ایسی عزت دی اور آپ کے گھر میں ایسی عورت بلائے حضور یہ نہیں ہو سکتا شیر خدا نے چیرا تان کے کہا حضور آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے آپ کو ایسی عورت مل نہیں سکتی کہ جس کے اندر عیب ہو آپ کی ساری ازواج پاک ستھرا پاکیزہ ہے اس لیے کہ جو چیز آپ سے نسبت کر جائے وہ گندی نہیں ہوتی آپ تو اتنے پاک ہے کہ آپ کے جسم پر کبھی مچھی بھی نہیں بیٹھی آپ کے جسم پر کبھی مچھر بھی نہیں بیٹھا تو یہ تو صحابہ کی رائے تھی وہ منافقوں کی رائے سے دعا فرمائیے اللہ رب العزت حسد کے بچائے اور ہر میدان میں ہم کوشش کریں دیکھیں غور کریں کہ محبت کس طرف ہے سرکار کی محبت کا پہلو کہاں ہے اہل بیت کی تعظیم کا پہلو کہاں ہے ہم کوشش کریں اگر اس کے مقابلے میں ہمارا باپ بھی ہو ہمارے شکار بھی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں اور وہی جائیں جہاں پر گویا کے بعد نبویت کا آداب ہو اہل بیت کے مقام تقدس کا دفاع ہو اس طرف ہم جائیں دعا فرمائی اللہ رب العزت مقام مصطفیٰ کا دفاع کرنے کی توفیق مرحبت ہر میدان میں ببانگ دن ان کی تعریف ان کی توصیف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کروں تیرے نام پہ جا خدا یا رسول اللہ نب ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ارے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تیرے ٹکڑوں سے پلیٹ غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين